حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جنبی ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ننانوے